اسی کا کرنا ورنہ یہ سب اور زندگی کے ایام کہیں نہ کہیں استعمال ہونے والے ہیں اور ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں کو دنیا کی مختلف لائنوں میں اور مختلف شعبوں میں استعمال کر رہے ہیں زندگی کا قیمتی سرمایہ معمولی دنیا کی متا کے خاطر سب کر دیتے تھے جیسے کوڑیوں میں سونا کوئی بیچتے تھے پچیس ستائیس اٹھائیس ہزار روپئے تولے کا سونا تو کوڑیوں میں بیچتے ہیں اور لے کے لوگ کیا کہیں گے بھائی کون سی مجبوری آ گئی ہے اتنے سستے دام دے دے رہے ہیں ایسے ایسی سخت مجبوری ہے یا بے وقوفی ہے اتنی مہنگی چیز کوڑیوں میں کوئی بیچنے میں ایسے زندگی کا قیمتی سرمایہ دنیا کے معمولی متا مطلب کے خاطر معمولی سامان کے خاطر معمولی نفے کے خاطر دے دینا یا مندی نہیں یہ محض اللہ کا فضل ہے اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس کی توفیق دے دی ہمارے قدم اس رخ سے چلا دیا ہمارے دل میں یہ بات اللہ ہی نے ڈالی اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں اسی نے قدموں کو اس راستے پر چلایا اور دل میں اسی نے بات ڈالی یہ دین کی نسبت پر ہونے والے محنت میں دین کی نسبت پر ہونے والے کوشش میں وہ شریک ہو ہیں اور اپنی جان مال اس نام پر اس کوشش میں اس محنت میں لگا کر اپنا بھی دین سیکھ لیں جو ہم پر سب سے پہلا فریضہ ہے اور سب سے پہلی ذمہ داری اور دنیا میں یہ دین ہو اور اس کے لیے ہم اپنے بس کی کوشش کر رہے ہیں یہی اس کام کا خلاصہ ہے اپنی ذات سے اپنے آپ کو درست کرنے کی محنت اور لوگوں میں بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر پیدا ہو جائے اس کی محنت اور اس پر اللہ ہی نے چلایا اس پر اللہ کا شکر ادا کر اور جتنا بھی شکر کرے وہ تھوڑا کتنا شکر کرے اس پر ان اتنی قیمتی چیز دین سے بڑھ کر اور دین کی محنت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی ہے اور اس دین پر اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا اپنی رضامندی اور خوشی کا اعلان کیا ہے اور تم تو علی کو میں تھی اور عظیم الگ پر اسلام تھی اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں سے اس کا مطالبہ کیا کہ دین پر زندگی گزار اور دین پر زندگی گزارنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے دین اللہ کو محبوب دین پر زندگی گزارنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پسندیدہ جاتا ہے اللہ والا وہ ہے جو دین پر زندگی گزارتا ہے کہ اپنی ذات سے سو فیصد دین پر زندگی گزارے وہ اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس لیے اس پر اللہ کا شکر بھی کریں خوشی کا اظہار بھی کریں کسی کو مال پیسے ملتے ہیں اس پر خوشی کا اظہار چہرے پر بیمار بیمار بھی پیسے جب آتے ہیں تو ذرا مسکراتا ہے لیٹا لیٹا بیٹھ جاتا ہے پیسے دیتے ہیں گھر میں بہت سالوں کے بعد پوتا پیدا ہوا تو بیمار دادا بھی لیٹا لیٹا بیٹھ جاتا ہے خوشی کا اظہار ہے کہ دس سال کے بعد گھر میں پوتا آیا ایسے اتنی بڑی نعمت تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ دین اور دین کی محنت اس پر خوشی صحابہ اپنے دین پر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر خوش ہے اور جب آدمی خوش ہوتا ہے کسی چیز پر تو اس ایک خوشی میں بہت ساری چیزوں کو قربان کرتا ہے ایک خوشی کے خاطر بہت ساری اپنی چیزیں قربان کرتا ہے ایک خواہش پوری کرنے کے خاطر بہت ساری خواہشیں قربان کرتا ہے ایسے اتنی بڑی نعمت کی خوشی پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر ہم بہت ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں دین کے لیے صحابہ نے دین کے لیے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا اور دین کی محنت کے لیے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا اور اس کو محفوظ رکھا کافی رکھا اپنے دین پر جمے رکھے قربانیاں جس لائن کی دینی پڑی وہ دیتے رہے جان کی مال کی جذبات کی بیوی بچوں کی وطن کی کنبے اور قبیلے کی اپنے نام اور شہرت کی اور بکر رضی اللہ عنہ کا بڑا نام تھا بچے میں بہت بڑا نام تھا اور مال بھی تھا قربانی دیتی اس سب چیزوں کی ایسے ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دین کے لیے دین کی محنت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں لیکن اپنے دین پر دین کی محنت پر جمے رہے اور خوشی کے ساتھ جمے رہے خوش ہو کر روتے روتے نہیں مشرق کے ساتھ تکلیف ہے تکلیف ہے جھیلی برابر لیکن واویلا نہیں کیا ٹھیک ہے فطرت کا تقاضا ہے آپ کی تکلیف میں دکھی ہوتا ہے اور آنسو بہ جاتے ہیں اس سے تو کوئی مستثنا نہیں حضور علیہ السلام السلام اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دفن کر رہے ہیں دفن کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے آپ رو رہے صحابہ نے کہا رسول آپ بھی روتے ہو منع کیا واویلا کرنے سے منع کیا تھا رونے سے تو منع نہیں کیا میت پر جو واویلا ہوتا ہے متم کرتے ہیں متم سے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہوا دیکھا صحابہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بشری تقاضا ہے غم کرنا اپنے میت پر اور پھر کہہ رہے ہیں ابراہیم کو خطاب کر کے کہ میں تمہاری موت پر غمگین ہوں اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں کہ نرینا اولاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار بیٹیوں پر بچہ لڑکا ہر ایک کو امید ہوتی اور پھر آپ تو نبی تھے آپ کے بعد اتنا بڑا کام آپ کے پیچھے تھا ایک چھوٹی سی دکان والے باپ کو امید ہوتی ہے اپنے بیٹے کی چھوٹی سی حکومت والے بادشاہ کو اپنے پیچھے اپنے خلیفہ اور نائب کی فکر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء والمرسلین تھے آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے آپ کی محنت قیامت تک کے لیے ہے آپ کے دل میں بھی امیدیں ہوگی تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹے میں تمہاری موت پر غمگین ہوں میرا دل غمگین ہے اور میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہے لیکن میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں یہ بشری تقاضا ہے بابیلا نہیں ہوتا بابیلا اور شکوے شکایتیں نہیں ہوتی شکوے شکایت باویلا یہ ایمان کے خلاف کی چیز اس لیے اس سے منع کیا مومن مطمئن اپنے اپنے رب کے فیصلے پر کہ جو فیصلہ اوپر سے ہے اس پر اطمینان وہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے اگر ایمان میں کمی ہے تو رب کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہوگا آج کی میں ہوگا اور ہم نے تو پہلے ہی دن چھوٹے سے اس دن پڑھا بلقد رسائی نہیں شب رہی بلقد رسائی رہی اشر رہی لیکن اللہ اللہ کی طرف سے ساری خیر و شر کا مالک اللہ ہمارا اس پر ایمان اس لیے اللہ جلالہ عمر والوں نے ایمان والوں کی کیفیت بیان کی کہ کیسے ہوتے ہیں اذا اسوابت مصیبت ہوں انا لا و اور امنا لئی کہ جب ان کے اوپر کوئی حال کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی چاہے کسی قسم کی تکلیف ہو کسی قسم کا بھی حال ہو جب اس کا دھچکا لگتا ہے اس کا صدمہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا امنا راجعون اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے یہ شان ہے ایمان والے کی تو ظاہری حال کا تاثر خوشی کے وقت مسکرانا خوشی کے وقت بلکہ عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ نے فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ زحا کن رسامہ خوش مزاج تھے مسکراتے رہتے تھے عام حالات میں یہ تقاضا ہے کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پر غم صدمہ افسوس فکر میں آدمی کا پڑ جانا یہ سارے تقاضے ہیں لیکن ان خوشی کے وقت خوشی میں اترا جانا اور غم کے وقت مصیبت سے گھبرا جانا یہ شان ایمان کی ہے یہ جو مبارک عمل ہے دعوت کا اس کی جو بنیادیں ہیں بنیادیں اس راستے میں آدمی محنت کر کے ایمان کا وہ کمال حاصل کر لے کہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اس وقت جس وقت آدمی جہاں ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے ایمان کا کیا تقاضا دکان پر بیٹھے تو ایمانداری کا تقاضا ہے سچ بولنے کا ترازو پکڑے تو ایمانداری کا تقاضا ہے برابر بولنے کا کسی جگہ شہادت دینے کا موقع آ رہا ہے تو ایمانداری کا تقاضا ہے کہ سچی شہادت دینے چاہے باپ کے خلاف جا رہے ہیں ایمانداری یہ ایمان کے تقاضے ہیں یہ اس محنت کا خادثہ ہے کہ محنت کرتے کرتے محنت کرتے کرتے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں بھائی کام کرتے کرتے کام ہوا وہ کب شمار ہوگا کہ کام کرتے کرتے یہ چھ نمبر زندگی میں آ رہے ہیں تو سمجھے کہ کام ہو رہا کام کرتے کرتے چھ صفات اس میں پہلی بنیادی ہے اگر یہ صفا زندگی میں آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور آ رہا ہے تو پھر کام نہیں ہوا کام کا ہونا نہ ہونا یہ کاروبار کا ہونا کیا ہوا کہ بھائی کاروبار ہو رہا ہے نفع آ رہا ہے تو کاروبار ہو رہا ہے لیکن کاروبار کے عوض میں قرضہ آ رہا ہے ادھاری بول رہی ہے دکان میں مارکیٹ میں تو پھر کام نہیں ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے یعنی صفات زندگیوں میں آ رہے ہیں جو مطلوبہ چیز ہے اس لیے اس محنت میں ہر ایک کو سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کا مکلف بنایا گیا ہر ایک آدمی کو کہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے کرے کہ میرا ایمان بن جائے اور وہ مطلوبہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو ایمان چاہتا ہے اس ایمان پر تو ایمان والے کو اپنی ذات سے اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی اپنی ذات سے وہ مطمئن نہیں رہے گا ڈرتا رہے گا ہمیشہ حقیقی ایمان جو ہے نا حقیقی ایمان جب دل کے اندر اترتا ہے تو آدمی کے اندر اس ایمان کی وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے خشیت پیدا ہوتا ہے جس سے آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے دعوے دار نہیں ہو جاتا بلکہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ایمان کی علامت ہے کہ ڈرنے والا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اللہ کے جو معاملے ہیں عبادات اور اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان فرائض کے معاملے میں اچھی سے اچھی نماز پڑھ کر آدمی اب تیار میں قاعدے میں بیٹھ کر پڑھے گا اللہ غلط نفسی ظلم کثیر ہوں ولا دونوں کے بزدنوں بھائی لال کہ اچھی نماز پڑھ کے کیا کہے گا یہ اللہ میں نے اپنی ذات پر ضرور دیا کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا وہ نماز نہیں پڑھ سکا اچھی سے اچھی پڑھ کے اچھا سے اچھا روزہ رکھ کے رات کی تنہائیوں میں توبہ کرے گا کہ اللہ روزے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوگا اچھی سے اچھی تراوی پڑھ کے آدمی توبہ کرے گا کہ اللہ رمضان میں جیسی تراوی پڑھنی چاہیے ایسی نہیں پڑھ سکا پوری پوری زکات ادا کر کے آدمی ڈرے گا کہ کہیں چار آنے آٹھ آنے کم تو نہیں رہ گئے اچھا سے اچھا حج کر کے آدمی ڈرے گا توبہ کرے گا روئے گا چلائے گا اللہ کے دربار میں کہ اللہ قبول کر لے یا اللہ قبول کر لے یا اللہ قبول کر لے یہ ایمان کی علامت حضور علیہ السلات السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ وہ امان کرنے کے بعد ڈرتے تھے ڈرتے تھے اور ہمیشہ اور اعمال کے وہ حریث تھے کہ اور مزید کرے اور مزید کرے نہیں اور اندر طبیعت میں لالچ پیدا ہوا ہمیشہ حید ابکر رضی اللہ عنہ اس فکر میں رہتے تھے کہ میں حید عمر رضی اللہ عنہ اس فکر میں رہتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر سے عمل میں آگے بڑھ جاؤں اس فکر اور اعتراف کرتے تھے کہ وہ مجھ سے بڑے ہوئے وہ مجھ سے آگے ایسے اعتراف کرتے وہی تو جو اعتراف کرے گا کہ آگے ہیں تبھی تو کوشش کرے گا کہ مجھ سے مجھ سے آگے بڑھے اعتراف کرتے تھے تو ان سے ان سے آگے بڑھ جائے الگ ہے تو عمر کے بڑے بڑے کارنامے اور حید عمر کی شان میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی یہ کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ اس فکر میں ہے کہ میں ان سے آگے بڑھوں اور حید و رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلاط والسلام کے بعد حید رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ایک علاقے کا ایک سردار آیا اور اس سردار نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ فلاں جگہ زمین پڑی ہوئی ہے ویران ہے بنجر ہے تو اس زمین کو میں آباد کر دوں تم مجھے لکھ دو زمین حکومت حکومت دیتے باز زمین ہے بنجر پڑی ہوئی اس کو آباد کرو تو پبلک کو دیتے اس کو آباد کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے وہ زمین لکھ دو تاکہ میں اس زمین کو آباد کروں اور بکر اللہ کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان کو لکھ دیا پرچہ لیکن کہاں گئے تو عمر رضی اللہ عنہ سے موافقت کروا لو ان سے جا کر بتا دو کہ بھائی یہ اس طرح سے اوبکر نے مجھے دیا ہے اور میں وہ زمین آباد کروں تو وہ بھی قبیلے کے سردار آدمی تھے جو تھے وہ گئے تو عمر کے بعد عمر سے بات کرے تو عمر نے پرچہ دیکھا اور پرچہ پھاڑ کے پھینک دیا تو وہ آدمی ایک دم سے دوڑے ہوئے تو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی ابھی خلیفہ آپ ہو کہ عمر ہے خلیفہ آپ ہو کہ عمر خلیفہ ہے وہ کہنے لگے اصل تو وہی ہونے چاہیے تھے لیکن انہوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے ہونے تو وہی چاہیے تھے لیکن انہوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے پھر وکر رضی اللہ آیا حضرت عمر آیا وہ بکر اور وکر نے کہا کہ کیوں تم نے ایسا کیا بولے اگر تمہاری ذاتی ملکیت ہے تو لکھ دو اور اگر بیت المال کیا تو تم کو کوئی حق نہیں اس طرح کسی کو دینے کا اگر تمہاری ذاتی ہے زمین تو لکھ دو کوئی حرج نہیں اور اگر یہ زمین بیت المال کی ہے تو تم کو کوئی حق نہیں حالانکہ امیر المومن ہے تم کو کوئی حق نہیں تم اس طرح کسی کو زمین لکھ تو تو بغیر کوئی برا نہیں لگا کہ میں امیر المومی نے میرا آرڈر تم نے اس کو منسوخ کر دیا اور کہہ رہے ہیں کیا کہ اصل تو وہی حقدار تھا کہ وہی خلیفہ ہو لیکن انہوں نے مجھے بنا دیا یہ ہے ایمان کی علامت کہ آدمی میں ڈر پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو پیچھے سمجھتا ہے کہ اور لوگ مجھ سے آگے جا رہے ہیں اور مجھ سے آگے جا رہے ہیں اور اس تنافس میں آگے اس کی اجازت ایسا تنافس کر ایسی ریس لگانے کی کہ فلاں آدمی ہر سال چار مہینے جاتا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا ہر سال چار مہینے لگا وہ مہینے کے دس دن لگا تو میں بھی اس طرح کروں وہ روزانہ دو پارے پڑھ رہے میں تین پڑھوں وہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں صرف عبادتوں میں میں معاملات کی بھی سنتوں کا اہتمام کروں تاکہ میں اسے آگے بڑھ جاؤں یہ چیز تھی صحابہ میں وہ اس تنافس میں تھے اس تنافس میں تھے یہ جذبہ ہر انسان میں ہوتا ہی ہے اگر اس کو صحیح جگہ دین پر استعمال کریں گے تو اس جذبے سے ہی آدمی آگے بڑھ جائے گا ریس کا جذبہ تنافس کا جذبہ اور اگر اس ریس کے جذبے کو دنیا پر استعمال کیا تو ملے گی مقدر کی اور ہوگا یہ کہ ہم کو زیادہ ملے گی نہیں اور مالداروں سے جلن پیدا ہوگی حسد پیدا ہو جائے گا جس کے پاس زیادہ مال ہوگا جس کا مکان بڑا ہوگا کیونکہ ہماری مقدر میں وہ چھوٹا مکان ہے ہماری مقدر کی روزی اتنی جتنی اللہ نے طے کی اور ہم اس تنافس اور ریس کے جذبے کو وہاں استعمال کریں گے تو ملے گا مقدر کا اور جلن پیدا ہو جائے گا اور آدمی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جو بہت بڑی بیماری ہے حسد کی آگ میں آدمی خود جلتا ہے اندر کے اندر جل جاتا ہے کبھی کسی کا اچھا نہیں دکھے گا اس کو کسی کا بھی جہاں اچھا نظر آئے گا وہاں ہوتا ہوگا کہیں وہ تو میرے سے بات میں لگا ابھی تو آیا تبلیغ میں کیا جانتا ہے ایسا اندر سے کسی کا بھی ذرا برابر اچھا نظر آیا وہ آنکھ ہی ایسی جو آدمی کو اندر سے جلا دیتی ختم کر دیتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس لا تحاسد ولا تباغض ایک دوسروں پر حسد نہ کرو اور ایک دوسروں سے بوز نہ رکھو بوز جو اندر ہوتا ہے دکھتا نہیں ظاہر تو جب بات دلاتا ہے مفا کرتا ہے دعوت کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے لیکن وہ اندر اندر ایک ایسا ایسی بیماری ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی حضور نے منع کیا اور کہاں بکون و عباد اللہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاتے ہمارے تبلیغ میں جو چوتھا نمبر ہے چوتھا اس میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوتھے نمبر کے مقصد کہ چوتھے نمبر کا مقصد اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا ہر مسلمان صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کر نسبت اسلام کی وجہ سے اور ایک بیان نے مولانا نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کہ ان کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے آپ کے گھرانے کے لوگ صحابہ کی عزت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ایسے ہر مسلمان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحابیت کی نسبت عام مسلمان کی مسلمان امتی ہونے کی نسبت اس نسبت سے اس کی عزت کی جائے گی اس کی قدر دل میں ہوگی اس کا اکرام دل میں ہوگا اور اکرام دل سے ہوتا ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا دل سے اکرام چاہے آدمی چار آنے کا خرچہ نہیں کر پاتا غریب ہونے کی وجہ سے اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں پر اپنے رشتے داروں پر اپنے ماں باپ پر اپنے بھائی بہنوں پر غریب آدمی ہے چار آنے کا خرچہ نہیں کر پاتا لیکن اس کے دل کے اندر کا جو اکرام اور اندر کی جو محبت ہے اس کا ایسا غیر محسوس طریقے پر اثر ہوتا ہے ان پر کہ اس کی محبت ان کے دلوں میں کٹ جاتی یہ ان کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے جو بندوں کے درمیان میں بندے کو محبوب بنا دیتا ہے یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ کے لوگوں کے درمیان میں بھی محبوب رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے جو تم کو محبوبیت ملے اس سے تم مستغنی نہ رہو لوگوں کی طرف سے جو عزت ملتی ہے تو اس سے ہم مستغنی نہیں ہیں لاتذ تحق کو کہ ہم مستغنی نہ رہیں جو محبت لوگوں کی طرف ہے اور اس کے اسباب یہ ہیں کہ آدمی خود چھوٹا بن رہے ہر یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی چھوٹا بن کے رہیں چھوٹا بن کے تو چھوٹا بن کر رہنا یہی سب سے بڑی خوبی آدمی اور سارے مسئلوں کا حل یہ کہ آدمی چھوٹا بن جائے چھوٹا بن کے تو سارے مسئلے حل گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ چھوٹا ہو جاؤ سارے مسئلے حل جتنے دنیا میں مسائل ہوں کس کے جتنے مسئلے ہیں دنیا میں گھروں میں بیٹا کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں باپ کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں چلے گھر میں اور شوہر کہہ رہا ہے کہ تو کون ہوتی ہے میں تجھے لایا ہوں یہی سارے مسائل ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے سردیوں کے زمانے میں تو کرسی کی طرف آئے دیکھا محراب میں چار پانچ بچے بیٹھے ہوئے چھوٹی سی محراب ہوتی ہے وہاں چار پانچ بچے بیٹھے ہوئے اور ایک گودڑی سردی کا زمانہ تھا گودڑی اوڑھ کر بیٹھے تھے تو مولانا دیکھا محراب میں اور گرا ایک دو تین چار پانچ پھر اس کے بعد آ کر کرسی پر بیٹھ گئے پھر بیان شروع کیا اور کہا بھائی دیکھو چھوٹے بن جا رہے ہیں تو ایک محراب میں پانچ بچے سما جا گئے اور بڑے بننے جا گئے تو پورے ملک میں ایک دو بادشاہ نہیں رہ سکتے پوری حکومت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے چھوٹے بن گئے تو پانچ بچے ایک ایک محراب میں آ گئے اور بڑے بننے جاوے تھے پوری حکومت میں دو بادشاہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس کام کا یہی یعنی خاصہ ہے کہ کام کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی میں توازو آتی ہے تبلیغ سے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھو تو جن کا ایک ایک شان تھی جن کی اپنے گھروں میں اپنی فیکٹریوں میں لیکن جب تبلیغ میں لگے اب آتے ہیں گھر سے ٹفن اٹھا کر لا کے جماعتوں کی خدمت کرتے ہیں ساری جان ختم کر جماعتوں کو کھلاتے ہیں فقیروں کی جماعت ہوتی ہے یعنی قریب دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ تہذیب ہے اور نہ مال ہے نہ کوئی عہدہ ہے آتے اور کھلاتے ہیں کل ایک بڑے آفیسر ہمارے آئے تھے وہاں ملے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ وہ کہہ رہے کہ ہمارے جو بھی جماعت آتی تھی ہم بہت خدمت کرتے تھے ہمارے گاؤں میں ہم بہت خدمت کرتے تھے جماعت پڑھا لکھا آدمی اپنے وہاں اس کی ایک شان ہے لیکن یہاں آ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اپنے دس بارہ آدمیوں کا کھانا پکاتا ہے جو آپ کے گھر میں کبھی چائے نہیں بناتی اور یہ جس سب نے کھایا اب برتن دھوتا ہے اور دسترخان صاف کر رہا گھر کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا لیول نیچے آتا ہے اور لیول نیچے لانا یہی مطلوب ہے دنیا والے کہہ رہے بھائی لیول اوپر لاؤ اسی کی دعوت دی جا رہی سب کہ اپنا لیول اوپر لاؤ غریب کے بچے کو بھی سکھاتے کہ ایسے شادی نکال کے چلنے کا اسٹائل بتا بتا کیسے چلنے کا ایسے کرنے کا ویسے کرنے کا اور اپنا لیول اوپر لاؤ اور دین میں کہہ رہے ہیں کہ لیول نیچے لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو ایسی عورت کا بچہ ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی یعنی تازہ نہیں ملتا تھا تو باسی گوشت جو سوکھا ہوا ہوتا تھا وہ کھا لیتے اور کھانا کھاتے کیا ہے کہ میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہوں کہ نیچے بیٹھ کر کھاتا ہوں حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں اتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا کہ معراج کروائی آپ کو رو برو ملاقات کی اللہ نے یہ شرف اور کسی کو نہیں ملا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تھے اور کوئی اجنبی آدمی آتا جو آپ کو پہلے سے جانتا نہیں ہوتا تھا تو اس کو آ کر پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم میں کون یہی کمال کی چیز ہے کمال کی چیز اس لیے بزرگوں کو دیکھا اکثر کہ جتنا ان کا بڑا مقام اتنی ان کی بڑی توازن اتنی بڑی توازن مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں مہمانوں کو پتا نہیں کہ یہ حضرت وہ تو بات بات پوچھ رہے کہ حضرت سے بھائی ہو جائے کہ پہلے کھانا کھا لو وہ ان کی خدمت کر ہیں برابر وہ مانگ رہے ہیں کہ پانی پلاؤ کوئی کہہ رہا ہے نمک دے دو کوئی کہہ رہا ہے سالن دے دو وہ چاول دے دو سارا کھا پینے کے بعد اب بٹھایا ان کو ساتھ میں کہا بتاؤ بھائی کیا کام تھا تو اب شرما رہے ہیں تو یہ اصلی چیز اور دین میں تکلف نہیں ہے اس محنت سے تبلیغ کے کام سے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں جو صحابہ کی خوبی تھی صحابہ کی خوبی تھی کہ زندگیوں میں جو زائد تکلفات بناوٹیں ہیں بناوٹ ہوتے ہیں کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے ایسا رہنا پڑتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں ایسا یہ سارے تکلفات ہیں یہ ساری زائد چیزیں تبلیغ کے راستے سے جو اسلام کا اصلی مزاج ہے اصلی مزاج یہ تکلف نہیں اسلام کے مزاج آج بھی مہمان آیا کسی کے گھر کچھ نہیں ہے جو آج نے وہ پیش کر دیا اس میں تکلف نہیں آدمی کسی کو کچھ دے رہا ہے جو اس کی استعداد چار آنا دینے کی استعداد ہو تو اللہ کے نام پر چار آنا ہدیہ دے گا یہ نہیں کہ بھائی کرنا پڑے گا کچھ چار آنے کیسے دے دیں یہ تکلف ہے یہ تکلف ہے تکلف نہیں ہمارے دین میں تکلف سے خالی ہے صحابہ کی صفت بیان کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور فرمایا اقل لوگوں تکلف کہ ان کے یہاں تکلف نہیں تھا مل گیا تو امبر مچھلی کھا لی اور نہیں ملے تو کھجور کی گوٹالیوں پر گزارا ہو رہا ہے کوئی شکایت نہیں کسی سے اور محنت نہیں چھوڑی کہ ہم کو تو کھانا نہیں ملا گھر بھاگ جاؤ ارے ادھر ابھی تو چاول کے علاقے والی جمع چھوٹی کے علاقے میں چلے جا رہے اور پندرہ بیس دن تک چاول نہ ملے تو امیر صاحب کو پریشان کر ڈالے کہ بھائی کیسے گزارا ہوگا اتنے دن تو ہوتا ہوگا کہیں کچھ کرو ایسے بیٹھے رہنے سے تھوڑی کام ہوگا کہتے ہیں نا ایسے ابھی سب تو وہ ان کو کھانا ہی نہیں مل رہا پھر سب اینڈ کیا نا براد ابو دردار دل کہ بھائی وہ تو روزانہ ایک ایک کھجور ملتی تھی سب وہ تعجب کرنے لگے طلبا کہ ایک ایک کھجور پر گزارا بولے ہاں اس کھجور کا بھی اس وقت پتا چلا جب وہ کھجوریں ختم ہو کر گٹلیاں چوسنے کی نو بتائی لیکن کوئی بھاگا نہیں واسطہ ایک آدمی واپس نہیں آیا اپنے آپ کو عادی بنا دیا تھا ان چیزوں کو ان چیزوں کا آدھی کہ اصل مقصود کیا ہے اصل مقصود اس زندگی کا اللہ کی عبادت و اطاعت ہے وہ اچھے سے اچھے وجود میں آنی چاہیے لیول نیچے رہے گا تو دین کا کام آسان ہوگا اور جہاں معیار اونچا بڑھا لیول اگر اونچا ہو گیا زندگی گزارنے کا تو پھر بہت جلدی برا لگ جائے گا کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً شیشے کی طرح ہو جائے گا کہ ذرا سا چھیٹا اڑا تو دھبا پڑ جائے پانی بھی رکھیں صاف ستھرا پانی بھی شیشے پر تو اس کا بھی داغ پڑ جائے کہ لیور اوپر گیا ہے اب تکلفات ہیں تو اس تکلفات میں دین پر چلنا مشکل ہے پھر فرض نماز مشکل ہو جاتی ہے پھر دین کی محنت مشکل ہو جاتی ہے اس لیے اس راستے میں دعوت کے راستے میں ہر مسلمان سے اپنی جان و مال لگوا کر اور مختلف مجاہدوں سے گزار کر وہ ایک استعداد بنانا مقصود ہوتی ہے جس استعداد کے بعد آدمی کام کا بنتا ہے وہ تو پولیس میں پولیس میں آدمی کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے دس پندرہ سال تک بڑی مشقیں کرتا ہے اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے فوج میں ڈیوٹی لگنے سے پہلے چھ سال آٹھ سال دس سال تک بڑی کڑی مشقیں ہوتی ہیں اس کے بعد ڈیوٹی لگتی ہے تو ابھی ہم سب لوگ مشق کر رہے ہیں دعوت اس کے لیے جس مجاہدے کی جس قربانی کی جس اخلاق کی جس توازو کی جس توکل اور تعلق معلوم کی ضرورت ہے یہ اس کی ساری مشقیں ہیں چار چار مہینوں میں چلوں میں مقامی محنت میں سہروزہ میں عمومی گشتوں میں گھر گھر کی محنت میں گھر مسجد کی تعلیم میں وہ اس کی مشقیں ہو رہی ہیں یہ مشق کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ استعداد پیدا ہو جاوے جو دعوت کے کام کے لیے مطلوب ہو جو اس کے لیے مطلوب ہے جیسے فوج میں آدمی کی بھرتی ہونے کے لیے مطلوب کیا ہے کہ ایسا مضبوط توانا طاقتور ہونا چاہیے جو ڈرتا نہ ہو خوف نہ کرتا ہو اور تندرست ہو اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو کان سے سنتا بھی برابر ہو دماغ بھی برابر ہو اس کے ہائٹ اتنی ہو اور اس کی چھاتی اتنی ہو اور اتنا دوڑ سکتا ہو ایک ساتھ اور اتنا کود سکتا ہو یہ ساری شرائط ہوتی ایسے اللہ کی یہاں بھی کسی فرد سے کسی شخص سے کام لینے کے لیے کچھ صفات ہے یہ جو چھ نمبر ہے چھ نمبر ان صفات اور خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی علی بات آسا ہے جو اس کی شروعات ہوتی ہے جب آدمی اپنے اوپر محنت کر کے ان صفات کو اپنے اندر داخل کرتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے ایمان بڑھتا ہے تبکل بڑھتا ہے اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے اور غیر اللہ کا غیر اللہ سے استغنا بڑھتا ہے کہ کسی کی طرف نظر نہیں صرف ایک اللہ کی طرف کسی کی طرف نظر نہیں اللہ ہی کی طرف یہاں تک کہ اپنے وہ اسباب جن اسباب کے ذریعے سے بندہ پلتا جن اسباب سے اس پر بھی یقین نہیں سبب کے درجے میں آپ کی استعمال تو کرے گا لیکن یقین نہیں اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب آپ کی دعوت کے کام میں لگے گا تو محنت کرتے کرتے کرتے سب سے پہلے ان اسباب کا یقین دل سے نکلے گا جو نہ اپنے قبضے میں ہے نہ کسی اور کے قبضے میں ہے جو تکوینی اسباب ہے چاند سورج دریا ہوا ابھی بولتا ہے نا زمین سے کچھ نہیں ہوتا آسمان سے کچھ نہیں ہوتا سورج سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے سب سے پہلے یہ یقین کٹے گا پھر آگے اور محنت کرے گا آدمی اچھی طرح سے تو وہ اسباب جو دوسروں کے قبضے میں اپنے قبضے میں نہیں حکومت حکومت کی مددیں اور مالداروں کی مددیں اور ماں باپ بھائی بہن جو دوسروں کے قبضے کے اسباب ہیں اس کا یقین گھٹے گا پھر آپ محنت کرتا رہے گا کرتا رہے گا تو پھر جو اسباب اپنے قبضے میں جس کو آدمی خود استعمال کر سکتا ہے اپنا مال اپنی پراپرٹی اپنی زمین اپنی جائیداد اس کا یقین کٹے گا اور ایک اور چیز ایک رگ اور بچ جائے گی آخری کہ آدمی یہ بھی کہے گا دکان سے کچھ نہیں ہوتا سونے چاندی سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن میں تو ہوں میں کرتا ہوں مولانا فرما دیتے یہ میں نکالنے کے لیے بڑی محنت یہ سب سے اخیر میں نکلتا ہوں پہلے تو کائنات کے جو پھیلے ہوئے اسباب ہیں اس کا یقین نکلے گا پھر ان اسباب کا یقین جو اوروں کے قبضے میں اپنے پاس نہیں ہے جس میں آدمی تصرف نہیں کر سکتا ہے اس کا یقین کٹ جائے گا اور پھر محنت کرتا رہے گا تو ان اسباب کا یقین کٹے گا جو اپنے قبضے میں اور پھر محنت کرتا رہے گا تو آخری درجے میں وہ چیز کہ میں میں ہوں تو ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں میں نے یہ کیا میں نے جماعت بنائی میں گھر پال رہا ہوں میں بیوی کو کھلا رہا ہوں میں بچوں کو کی پرورش کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں میں پلا میں پلا وہ جو میں ہے میں وہ سب سے اخیر میں کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں کرتا ہے جب تک یہ نہیں کرتا ہے وہاں تک آدمی اللہ کی بارگاہ میں مقرر نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام السلام نے فتح مکہ کے دن اس بات کا ثبوت دیا عملی طور پر اتنی بڑی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ مسلسل کوشش ہے ہجرت کرنے ہجرت والی وہ تو الگ تیرہ سال کی محنت اور اس کے بعد جو ہجرت کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک جو مسلسل بہت بدر امراؤ اسد انین تبو خندق اور جتنے سارے چیزیں پیش آئی اندر باہر گھریلو حالات صحابہ کے حالات اور بہت بہت کے شہدا اور اس کے بعد جتنے سا ان سارے حالات کے بعد مکہ فتح ہوا ادے بیا پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا وہ مکہ فتح ہوا حضور علیہ السلام السلام داخل ہو رہے ہیں مکے میں دس ہزار کے لشکر کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں بڑی شان کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سب سے آخری دستے میں تھے حالانکہ فاتح بن کر مکے میں جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے سب سے آخری دستے ہیں پہلے جو مختلف دستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے ایک داخل ہوا دوسرا داخل ہوا تیسرا ہوا چوتھا ہوا پانچواں ہوا ابو سفیان مکے سے باہر آ گئے تھے اس نے حید عباس سے دینا اور وہاں پہنچ گئے ان کے پاس ابو سفیان کہنے لگے باہر محمد کی حکومت تو حید عباس نے کہا یہ حکومت نہیں ہے یہ نبوت حکومت کا تو بادشاہ آگے ہوتا ہے جھنڈا کا وہ لے کر آگے ہوتا ہے سارا میں نے کیا ہے سب کچھ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے ہیں اور آپ کا سر جو ہے جھکتے جھکتے جھکتے جھکتے اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا کتنا سر جھکایا ہوا اور آپ کے زبان مبارک پر جو کلمات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں الحمد للہ کہ تمام تعریف ہے صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ساری تاریخ ان کے قابل ہے حالانکہ آپ نے کتنی قربانی دی بچیوں کو طلاق کر ہوئی مکے میں آپ کو روزانہ ایک ایک منصوبہ بنا کر ایزائیں دی گئی اور مدینہ جا کر کئی کئی دنوں کے فاقے جھیلے کئی کئی دنوں کے ایک دن چین سے بیٹھنے کی نوبت نہیں اتنی سارے قربانیاں اتنے سارے مجاہدے اتنی ساری تکلیفیں اور اللہ کے لیے سارا کیا اللہ کے لیے کیا آپ نے آپ کے پورے گھرانے نے قربانیاں دی شہب ابی طالب کی گھاٹی کی قید کے سے لے کر وہاں تک آپ کا پورا گھرانہ آپ کے ساتھ قربانیاں دے رہا ہے ان ساری قربانیوں کے بعد جب فتح ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ وہ تو اللہ ہی نے ذریعہ مجھے بنایا ہے میں نے فتح کیا جیسے آج کل ہم وہ تو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا کام کرنے کا اللہ نے مجھے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا فلاں ساتھی نے وہ قرآن وہ سب سے پہلے میرے ساتھ ان کا چلا لگا وہ وہ نہیں ہے ان کے تین دن میں نے تشکیل کی تھی دبے پیر آتا ہے دبے پیر پتا نہیں چلتا کسی پیچھے سے دھیرے دھیرے جیسے چوٹی آتی ہے نا پیچھے سے پتا جب کاٹتی ہے تو پتا چلتی ہے نسم پر پھرتی ہے پتا نہیں چلتا اس کو یہاں حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہ ہماری بدر کی قربانیاں ہماری عہد کی قربانیاں اور ہمارا فلاں ہمارا فلاں کچھ نہیں سیدھی ایک بات سیدھی سیدھی بات جو اندر وہ باہر الحمد للہ کہ یہ تمام تعریف ہے صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے نصر عبدہ کہ اسی اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی تھی عبدہ خود کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نصر رسول یا نبی نہیں کہا بندہ بندہ کہا اپنے آپ کو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے بندے کی اسی نے مدد کی حضرت حضاب عبادہ کہ جتنے سارے لشکر تھے لشکر تھے ان سب کو اللہ ہی نے شکست دی اللہ نے شکست دی یہ خاصہ ہے اس محنت کا کہ آدمی اپنی نفی کر ڈالے کہ میں کچھ نہیں کر رہا میں کچھ نہیں کر رہا بلکہ آدمی کو اس کا خطرہ ہوا کہ میں کام بگاڑ رہا کہ کہیں مجھ سے کام بگڑ نہ جائے کہیں مجھ سے کام بگڑ نہ جائے حضرت مانگ صاحب رحمۃ اللہ اللہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور بزرگوں نے کسی جگہ مولانا محمود نے لکھا ہے کہ مولانا کی زبان پر ہر وقت یہ کلمات ہوتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا اصلح لی شہنی کلّا ولا تکلنی الى نفسی پر فتائی یہ دعا مولانا ہمیشہ پڑھا کرتے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پر جھپکنے کے برابر بھی کرتے دعا کا آخری جملہ یہ لا تکلنی الا نفسی پر فتائی کہ اللہ پل جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ نکل کہ جو اپنے نفس کے حوالے ہو گیا وہ پیسہ کہہ دیتے کہ پل چپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اسی لیے جب کام بڑھنے لگا اور لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھنے لگی سب جگہ سے مولانا گیا گیا مولانا کی محنت مولانا ایسا ہونے لگا تو مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا زبان دیا اور مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے استدراج کہتے ہیں کوئی غیر ایمان والے کی ایسی خاری کی عادت چیز جو عام عادت کے خلاف جس کو اپنے چمتکار کہتے ہیں گجراتی میں چمتکار کہتے لوگ باپو باپو یہ چمتکار کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہو اس سے ایسی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت جو ولی ولیوں سے ہوتی چمتکار کہتے ہیں لیکن اگر مسلمان نہ ہو اور کوئی غیر ہو غیر ہو اور اس سے ایسی کوئی خارق عادت چیز پیش آ جائے اس کو کہتے ہیں استدراج یعنی وہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے اس کو مہلت اور دیتا ہے اللہ اور چانس دیتا ہے تو مولانا کہتے تھے کہیں اللہ کی طرف سے ڈیل تو نہیں ہے لوگوں میں میری واہ ہو رہی تھی اور لوگ میرے کام کو قبول کر رہے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ مولانا ایسی بات نہیں ہے یہ استدراج نہیں ہے تو مولانا نے قبول نہیں کیا اس پر کہ ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو بہت بہتر بدلا دے دیا آپ نے مجھے مطمئن کر دیا ایسا نہیں کہا بلکہ کہا نہیں مفتی صاحب آپ مجھ کو دلیل دو اس کی کہ استدراج نہیں آپ مجھے دلیل دو اس کی کہ استدراج نہیں تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولانا جب کسی آدمی کے ساتھ استدراج ہو جائے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا بہت مدد ہو رہی ہے آپ کے دل میں جو کھٹکا پیدا ہوا نا کھٹکا آپ کے دل میں جو کھٹکا پیدا ہو کہ استدراج ہے یہی اس کی علامت ہے کہ استدراج نہیں ہے وہی اس کی علامت ہے کہ استدراج نہیں ہے ورنہ جس کے ساتھ جس کے ساتھ سے مدد اٹھ جاتے ہیں نا اللہ کی وہ تو زوم میں مبتلا ہو جاتے ہے لوگوں کے مسافروں سے اور لوگوں کے تاریخی کلمات سے لوگوں میں ذرا واہ واہ ہو گئی تو وہ تو اس سے مبتلا ہو جاتا ہے مفتی صاحب نے کہا کہ یہی اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اس کا کھٹکا یہ ڈر ہے آپ کو کہ کہیں سے دراج نہ یہی علامت ہے کہ یہ چیز اندر ڈر پیدا ہوتا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ بہت چھوٹے چھوٹے کلمات فرماتے تھے کہتے تھے بھائی کرتے رہو ڈرتے رہو کرتے رہو ڈرتے رہو مانتے رہو مانگتے رہو جاتی کرتا رہے ڈرتا رہے کہیں میری وجہ سے کام بگڑ نہ جاتا اتنی برسوں کی محنت قربانیوں کے بعد رونے دھونے کے بعد اور بڑے مجاہدوں کے بعد کتنے کتنے گھر اس کے لیے کتنے گھرانوں نے قربانیاں دی اور کتنے سہاگ اجڑے ہیں اس کے پیچھے برسوں اور صدیوں کی قربانیوں کے بعد ایک محنت جو اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں بہت کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں ضائع نہ ہو ضائع نہ ہو اور یہ اپنی حقیقت پر اپنی اصل پر باقی رہے یہ اپنی اصل پر باقی رہے اس کے لیے قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی جو ہوتی ہے وہ وہی آدمی کو آدمی کو اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے کہ اس کی اثر پر باقی رہے حضرت نویلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت رو دھو کر اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور اس کے ساتھ اپنے زمانے کے بڑے بڑے موقر جو علماء تھے ان سب کے رائے مشوروں سے اور ان سب کی تائید و تصویر اور ان کی دعائیں لے کر ان سب کی دعائیں لے کر اللہ کے یہاں اس عمل کو منظور کروایا ہے اور یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے اسی لیے عرب و عجم میں چل پڑا یہ قبولیت کی علامت یورپ امریکہ آسٹریلیا افریقہ اور جزیروں میں اور خطوں میں علاقوں میں چل پڑا یہی علامت ہے اس کی قبولیت اور اس کے نفع کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھر نے نفع اٹھایا اس سے نفع اٹھایا اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ اس کی اپنی اصل ڈگر پر باقی رہے اپنی اصل اصل اصل رویش پر باقی رہے اس کے پیچھے ہم سے پہلے جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور جتنے کام کرنے والے افراد گزرے ہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر کے کام کو محفوظ رکھا اپنی وجاہت کو اپنی عزت کو داؤ پر لگایا اپنی عزتوں کو داؤ پر لگا دیا اپنے جان لگائی اپنا مال لگایا اپنے جذبات لگا دیے لیکن اس عمل کو محفوظ رکھا اس پر آنچ نہیں آنے اپنی ذات پر آنچ آئی تو کھیل لیا اپنی عزتوں پر آئی تو برداشت کر لیا لیکن عمل کو ضائع نہیں دیا اس کے ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا کہ جو جس طرح حضرت معلیہ سفل کے مولانا کے جو تربیت اور صحبت یافتہ افراد تھے وہ تو اس کام کو بیان کرنے میں وہی الفاظ دوہراتے تھے جو الفاظ مولانا کی زبان سے نکلے ہوئے ہوتے اور کہتے تھے کہ ہمارے حضرت ایسا کہتے تھے اور پھر عملی طور پر خالی مذاکروں کے راستے سے نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے جا جا کر کہ بھائی عمومی گشت ایسے ہوتا ہے اور خصوصی گشت ایسے ہوتا ہے تشکیلی گشت ایسے ہوتا ہے تعلیمی گشت ایسے ہوتا ہے متکلم بن کر ایسے بات کرنی اور عمومی بیان میں یہ بات کرنی اور دعا کے کلمات بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے دعا کے کلمات بھی سکھا دے بھائی اس انداز سے دعا کر دی ایک ایک چیز کو نقل کر دی اور محفوظ رہا اور اس سے بڑا نفع امت نے اٹھایا بڑا نفع اور اس میں ابھی بھی وہی طاقت ہے اس میں وہی طاقت وہی جازبیت ہے اس لیے کسی بھی صورت میں اپنی ذات قربان ہو سکتی ہے اپنے جذبات قربان ہو سکتی ہے عزتیں داؤ پر لگ سکتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک سرمایہ ہے اللہ کی طرف سے ملا ہوا سرمایہ اور ایک قیمتی سرمایہ ہے ایک نہج ہے یہ بزرگوں کا ایک نہج ہے جو مقبول اطلاع روز ہو کر اس کو قبول کروایا گیا ہے اور اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے بڑی جازبیت ہے اس کے ایک ایک عمل اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اس لیے اس کو سمجھنا ہے بے سمجھے نہیں سمجھ کر کے اس کو ہمیں سمجھنا اس کے ایک ایک عمل کی حقیقت اندر دل میں اترے اس کے لیے کہتے ہیں ہر نمبر کے بعد اللہ سے نماز کی اور ایمان کی اور اس کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا تو آخری نمبر میں چھٹے نمبر میں یہ بھی تو آئے گا کہ بھائی دعوت کی حقیقت کو رو دھو کر اللہ سے مانگنا اس کی حقیقت کو مانگنا اور اس کا راستہ یہ ہے ان چیزوں کی عظمت دین اور دین کی محنت دونوں اس کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے ترتیب قائم کی دو ترتیبیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو حکومت حاصل کر کے ڈنڈے کے زور پر دین کو زندہ کیا جائے یہ غیر مؤثر شکل ہے یہ وقتی ہے نتیجہ خیز نہیں اور دوسری شکل جو ہے وہ فضائل کے راستے سے جذبات بنا کر ترغیب دے کر لوگوں کو اندر سے ابھار کر تیار کیا جاوے یہی وہ مؤثر شکل ہے جس کو حضرت ماحولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں طرز اختیار کیا اور حضرت مہلیہ صاحب نے اپنے زمانے میں طرز اختیار کر کے ان فضائل کی کتابوں کو حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دے کر لکھوائی کہ فضائل نماز لکھو اور فضائل رمضان لکھو فضائل حج لکھو اور فضائل زکات صدقات زکات کے فضائل نہ دینے کی وہی وہ اور ایمانیات سے متعلق جو ارکان اسلام اور اصل بنیاد جس کو اصل وجود میں لانا ہے اس تبلیغ کے راستے سے جس چیز کو وجود میں لانا ہے وہ ارکان اسلام ہے جس پر اسلام کی عمارت تعمیر ہے حدیث میں مثال ان کے پانچ خیمے ایک خیمے کے پانچ ستون ہیں والا ستون ایمان کا ہے اور چار ستون نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہیں یہ اسلام کی مثال ہے اس لیے ان پر فضائل لکھوائے گئے حکم دے کر اور ان فضائل کو امت میں رواج کیا گیا اس کا کہ گھروں کے گھر کی تعلیم کے راستے سے گھر کی عورتیں اور بچے ان فضائل کو سن کر اپنے جذبات بنا کر ارکان اسلام کو اپنے گھروں میں زندہ کریں اور مسجدوں میں اور جگہ جگہ پر اس کی تعلیم کو زندہ کر کے مردوں میں اور عموم میں ارکان اسلام کی عظمت اور اس کے فضائل کے استحظار کے ساتھ عمل کرنے کا دائیا اور جذبہ ہو اس کے لیے اس کتاب کو لکھوایا گیا اور حکایت صحابہ کے راستے سے ذکر کیا کسی جگہ کہ لوگوں میں سے صحابہ کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے یہاں تک کہ صحابہ کے نام بھی ختم ہو چکے تھے کچھ نبیوں کے نام باقی تھے لوگوں میں اسماعیل ابراہیم وغیرہ باقی دوسرے نام تھے اور ابھی بھی جن میں جن لوگوں میں وہ محنت نہیں ہے وہاں نام دیکھو گے اللہ رکھا دلاور غلام محمد فلاں ایسے نام ہوتے ہیں اور جہاں محنت ہے وہاں دیکھو گے تو ابو بکر عمر عثمان علی مصعب عمیر حمزہ ایسے نام ملیں گے تو یہ اس راستے کے صحابہ کا نام بھی زندہ ہو اور صحابہ کی زندگی بھی زندہ ہو جو اصل امت کے لیے رہبر ہے اور جو معیار حق ہے جو معیار حق ہے حضور علیہ السلام نے اپنے بعد جن کے اتباع کا حکم دیا ہے جن کے پیچھے چلنے کو کہا یہ اس کتاب کے راستے سے وجود میں لایا گیا اس اور قربانی کے وہ جذبات بنے دین پر جان و مال لگانے کے وہ جذبات بنے جو جذبات صحابہ کے تھے آج میں اور آپ اس سطح پر پہنچے ہیں وہی حکایت صحابہ سن سن کر پہنچے امت کے مالداروں میں جو مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور بھی کتابیں امت کے سنی لیکن زیادہ تر عموم میں مسجدوں کی تعلیم میں گھروں کی تعلیم میں جو زیادہ تر پڑھی گئی وہ فضائل صدقات کی وہ روایت ہے ہزاروں لوگ ایسے ملے ہیں اور حج میں جو اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے وہ مولانا محمد علی صاحب نے اپنی منیا وہ کہ جب میں گیا شروع میں آج سے چالیس سال پہلے وہاں پر تو ایک دن گرمیوں کے موسم میں جون میں مئی میں گرمی شدت کی تھی اور میں نے دیکھا حرم خالی تو میں گیا میں نے نیت دیکھی کہ میں اکیلا طواف کروں خالی سے مراد کوئی نہیں ہے دو پانچ دس والے تو کوئی نہیں ہے اس کو کہہ رہا وہ زمانہ وہ تھا کہ حرم میں ایئر کولر بھی نہیں اور مکہ والے جو تھے مکہ والے وہ بھی صائف چلے جاتے تھے وہ گرمیوں میں ان سے برداشت نہیں ہوتی اور باہر سے لوگ آتے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عورت طواف کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ دو باہر میں دو تو میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ طواف پورا کرے میں شروع کروں اور اس حالت میں طواف کروں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا میں اکیلا ہوں بولے میں نے شروع کیا چار چکر ہوئے اور ایک عورت آ گئی یعنی یہ حل تھا وہاں کا یہ حل تھا یہ فضائی لہج پڑی گئی اردو میں ہندی میں مراٹھی میں بنگالی میں گجراتی میں اور عربی میں اور پتہ نہیں فرینچ میں اور پتہ کتنی زبانوں میں دنیا کے ملکوں میں تو آج ویسٹ انڈیز سے پتہ نہیں کتنے سو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ویسٹ انڈیز سے لوگ حج میں آتے ہیں وہاں کے جزیروں سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عمروں کے لیے جاتے ہیں یہ جو عمومی رجحان بنا عمومی رجحان امت میں اتنا بڑا مجمع چودہ سو سال سے کعبہ تو ہے کعبہ تو چودہ سو سال سے اور مسلم حکومتیں رہی آٹھ سو سال تک ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی بلکہ اس دور میں تو حال یہ ہو گیا تھا ان کے بعد تو کہ ہندوستان میں بعض وہ زر پرست اس زمانے کے ان مولویوں نے فتوا لکھ کے دے دیا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل حج کا عزم کیا اور اس حج کو زندہ کرنے کے لیے ایک بیڑا اٹھایا پرائبریز سے لے کر ہوتے ہوتے بنگال کے وہاں سے پورٹ سے انہوں نے اپنا حج کیا تاکہ لوگوں میں حج کا جذبہ بنے یعنی وہ حالات ہو چکے ہیں حج کرنے والے بہت تھوڑے ہوئے آپ حضرات دیکھیں آپ کے علاقوں میں بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کتنے لوگ جاتے تھے لیکن عمومی طور پر اللہ نے ذریعہ بنایا اس کتاب کو کہ اس کی تعلیم شروع ہوئی سب جگہ اور حجوں میں محنت شروع ہوئی پھر جانے لگے گھر سے ایک گیا دوسرے کو رقبت ہوئی ایک بھائی گیا دوسرے بھائی کو رقبت اور دھیرے دھیرے ایک فضا بنی تو اس لیے ان فضائل کی کتابوں کو معمولی نہ سمجھیں معمولی نہ سمجھیں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے یہ طرز ہیں اصل نبوی طرز کہ فضائل کے راستے سے جذبات بنا کر اس راستے سے جو آدمی آئے گا اس راستے سے وہ کبھی عمل کو چھوڑے گا نہیں کبھی عمل نہیں چھوڑے گا اور اگر وہ راستہ نہیں اختیار کیا گیا تو پھر اس عمل میں بقا نہیں ہوگا وہ رسمی ہوگا رواجی ہوگا یا پھر بکتی ہوگا دیکھا دیکھی کا ہوگا اس لیے جو ہمیں بزرگوں نے جو طرز جو محنت دی ہے پوری بصیرت کے ساتھ پورے وجدان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے بہت بڑا سرمایہ ہم کو دیا اللہ ہی نے چلایا اس لیے کوشش ہماری ہو کہ ہمارا ہاتھوں یہ کام محفوظ رہے ہمارے ہاتھوں اور ہمارے بعد والوں تک ایسا پہنچے جیسا ہم کو ملا بلکہ اگر ہم سے کچھ کمی رہی اس میں اللہ سے توبہ کر کے اب اس کو اچھا سے اچھا ایسا کرنے کی کوشش کرے جیسا ہمارے پچھلے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے جیسا دیا ہے جو اس کا ایک نظام ہے عمومی نظام ہے جس میں تمام طبقات پر محنت ہے غریبوں پر مالداروں پر اور مزدوروں پر ملازموں پر مردوں پر عورتوں پر بچوں پر بوڑھوں پر اور مختلف طبقات پر جس میں محنت ہے عمومی طرز جس میں خصوصی گشتی ہے عمومی گشت بھی ہے تعلیمی گشت بھی ہے جس میں جس میں مصورات میں بھی محنت ہے جس میں طبقات پر بھی محنت ہے یہ ایک عمومی طرز ہے جو نبوی طرز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی طرز تھا کبھی مالداروں کے پاس ہے کبھی چودھریوں کے پاس ہے کبھی آنے والے خبروں کے پاس ہے کبھی مصورات کو دعوت دے رہے ہیں کبھی بچوں کو دعوت دے رہے ہیں کبھی بچوں کو ایمان سکھا رہے ہیں یہ میں طرز ہے اسی طرز کو اللہ نے اس طرز پر اللہ نے حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس کو زندہ کروایا اور آپ کے ساتھ جو اور آپ کے ساتھی تھے اور آپ کے بعد مولانا یوسف صاحب اور ان کے ساتھ ایک مجمع رہا اور ان کے بعد حضمہ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو اکثر ساتھیوں نے دیکھا بھی ہوگا اور ان کے ساتھ چلا ہوا ایک بڑا مجمعہ آج بھی دنیا میں موجود ہے جو اس کام کے امین ہیں جو اس کے امین ہیں جنہوں نے اس کو محفوظ کیا اور اپنی زندگیاں لگائی کھپائی اس طرز پر ہمیں اس کو لے کر چلنا چاہیے اور اپنی نیت سے کرنا چاہیے اپنی نیت سے جب ہماری نیت سے ہوگا تو ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نفع ہوگا اس کی ہمیں کوشش اپنی مسجدوں میں اپنے حلقوں میں اپنے ضلع کی سطح پر صوبے کی سطح پر پورے عالم کی نیت کے ساتھ ہمیں اس کو لے کر اٹھنا پورے عالم کی نیت کے ساتھ اور قربانی اپنی بڑھانی یہ تو ساری مشقیں ہو رہی ہیں کہ بھائی ملازمت کی مشق کر کے ملازمت میں لگے گا تو اب وہاں سے لے کر جب تک وہ بوڑھا نہیں ہو جاتا وہاں تک ملازمت کی مشق کر کے آدمی فوج کی نوکری میں جا رہا ہے تو مشقیں ابھی تو چل رہی ہیں جب اب لگ گئی جاب تو اب تو بارڈر پر ہمیشہ ہے رات دن جان جوخم میں جان اتھیلی میں لے کر کپن سر پہ باندھ کر کھڑا اپنی زمین کی حفاظت کے خاطر اور گرو کے ساتھ کہ میں اپنے اپنی زمین کا محافظ ہوں ایسے گرو کے ساتھ کہ میں اپنے دین کا محافظ ہوں جان ہتھیلے میں لے کر آپ بھی کام کر رہا ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو تقاضا آئے گا اللہ کی طرف سے دین کی محنت کا میں اس پر لبے کہتے ہوئے اپنی دنیا کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے نام پر آگے بڑھوں کرتے ہیں سب اس کی نیت کون کون طے کرتے ہیں ان شاء اللہ جس وقت جو تقاضا ہوگا دین کی محنت کا اس پر لبے کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں ان مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا اور اس کے بعد مطالبے رکھے جائیں گے اس وقت اپنے ان مطالبوں کا اظہار کریں اور ایسے مضبوط عزائم لے کر جاوے کہ آج کی مجلس وہ